اب عہد غلامی کی وہ عادات بھلا دو ہر بچے کو اسلام پہ مر مٹنا سکھا دو اب عہد غلامی کی وہ عادات بھلا دو ہر بچے کو اسلام پہ مر مٹنا سکھا دو ایک مرکز ملی پہ اکٹھا کرو سب کو ایک مرکز ملی پہ اکٹھا کرو سب کو بکھرے ہوئے سے کو آپس میں ملا دو بکھرے ہوئے سے کو آپس میں ملا دو اب عہد غلامی کی وہ عادات بلا دو ہر بچے کو اسلام پہ مٹ نہ سکھا دو اب عہد غلامی کی وہ عادات بلا دو ہر بچے کو اسلام مر مٹ نہ سکھا دو تم شیروں کی اولاد ہو تنظیم و امن سے تم شیروں کی اولاد ہو تنظیم و امن سے ملت کے ہر کے فرد کو تم شیر بنا دو ملت کے ایک فرد کو تم شیر بنا دو اب عہد غلامی کی وہ عادات بلا دو ہر بچے کو اسلام پہ مر مٹنا سکھا دو اب عہد غلامی کی وہ عادات بلا دو ہر بچے کو اسلام پہ مر مٹنا سکھا دو اب ہاتھ میں شمشیر لو ملت کے جوانو اب ہاتھ میں شمشیر لو ملت کے ملت کے جوانو پہلے سب ہی کے تکبیر سنا دو پہلے سب ہی کے تکبیر سنا دو اب عہد غلامی کی وہ عادات بلا دو ہر بچے کو اسلام پہ مرمٹ نہ سکھا دو اب عہد غلامی کی وہ عادات بلا دو ہر بچے کو اسلام پہ مل مٹنا سکھا دو مومن کے لیے سایہ شمشیر ہے جنت مومن کے لیے سایہ شمشیر ہے جنت تم دل سے ہر اندیشہ باطل کو مٹا دو تم دل سے ہر اندیشہ باطل کو مٹا دو اب عہد غلامی کی وہ عادات بلا دو ہر بچے کو اسلام پہ مر مٹنا سکھا دو اب عہد غلامی کی وہ عادات بلا دو ہر بچے کو اسلام پہ مر مٹنا سکھا دو پیدا کرو پھر خود میں وہی روح ایوبی پیدا کرو پھر خود میں وہی روح ایوبی پھر نعرہ تک سے دنیا کو ہلا دو پھر نعرہ دنیا کو ہلا دو اب عہد غلامی کی وہ عادات بلا دو ہر بچے کو اسلام پہ مر مٹنا سکھا دو اب عہد غلامی کی وہ عادات بلا دو ہر بچے کو اسلام پہ مر مٹنا سکھا دو تم کہیں رے خدا بن کے گرو دشمن دی پر تم کہ خدا بن کے گرو دشمن دی پر ہر دشمن اسلام کی ہستی کو مٹا دو ہر دشمن اسلام کی ہستی کو مٹا دو اب عہد غلامی کی معادات بلا دو ہر بچے کو اسلام پہ مر مٹنا سکھا دو اب عہد غلامی کی معادات بلا دو ہر بچے بچے کو اسلام پہ مر مٹنا سکھا دو ہر سوئے ہوئے مسلم خوابی تک عذاب ہر سوئے ہوئے مسلم خوابی تک عذاب اب وقت ہے جھنجھوڑ کے تم اس کو جگا دو وقت یہ دن کے تم اس کو جگا دو اب عہد غلامی کی معادات بلا دو ہر بچے کو اس اسلام پہ مر مٹنا سکھا دو اب عہد غلامی کی معادات بلا دو ہر بچے کو اس نام پہ مر مٹنا سکھا دو تم شیروں کی اولاد ہو تنظیم و عمل سے تم شیروں کی اولاد ہو تنظیم و عمل سے ملت کے ہر ایک فرد کو تم شیر بنا دو ملت کے ہر ایک فرد کو تم شیر بنا دو اب عہد غلامی کی وہ عادات بلا دو ہر بچے کو اسلام پہ مت مر مٹنا سکھا دو اب عہد غلامی کی وہ عادات بلا دو اب اب عہد غلامی کی وعدات بھلا دو اب عہد غلامی کی وعدات بھلا دو اب عہد غلامی کی وعدات بھلا دو دار الاندلس